السلام علیکم ونڈوز پروگرامنگ کے ایٹینتھ لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ریسورسز کے بارے میں بات کی تھی مختلف ٹائپ کی ریسورسز آپ انہیں یوز کیسے کرتے ہیں ان کی ضرورت کیا ہے اور ان کے فوائد کیا ہیں ہم نے آئکنس بٹ میپس ایکسلریٹرز کی بات کی تھی اور اسٹرنگ ٹیبل کی بھی بات ہوئی تھی کہ وہ کیا شے ہے اور اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ریسورسز کے جو لوڈ فنکشنز ہیں جیسے لوڈ اسٹرنگ ہے اس طرح سے آئکن کے لیے بھی لوڈ آئکن کا فنکشن ہے اے پی آئی کالز ان کو ہم نے دیکھا تھا اور ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایکچولی یہ جو اے پی آئی کالس ہیں جو ریسورسز کو لوڈ کرتی ہیں ایکچولی یہ کرتی کیا ہیں کیا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں آپ کے جو ایپلیکیشن انسٹنس جو رننگ ایپلیکیشن ہے جب آپ اس میں کوئی لوڈ ریسورس کا فنکشن کال کرتے ہیں تو ان فیکٹ ہوتا کیا ہے آئکنس کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے اسے ضرور دیکھا تھا اور ریسورس کمپائلر کا کیا کام ہے اور آپ اپنے پروگرام میں ریسورسز کو کیسے انکلوڈ کرتے ہیں اس کا ذرا ایک اور ویو تھوڑا سا یوں لے کہ ہم نے بیسکلی یہ بات کی تھی کہ آپ ایک ریسورس ڈیفینیشن فائل بناتے ہیں جس کو ویژول اسٹوڈیو کی حد تک تو ڈاٹ آر سی فائل کہتے ہیں اس فائل کو آپ ریسورس کمپائلر کی مدد سے کمپائل کرتے ہیں ریسورس کمپائلر اس فائل کو کمپائل کر کے کمپائلڈ ریسورس فائل جس کو dot R E S extension دی جاتی ہے ویژول اسٹوڈیو کی حد تک اس فائل میں کنورٹ کر دیتا ہے اور پھر لنک کر آپ کے ریسورسز کو آپ کے مین جو کوڈ ہے اس کے ساتھ لنک کر دیتا ہے پیشتر اس کے کہ ہم مزید آگے چلیں ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا ہمارے ایک دوست تھے ہم ان کے ساتھ کہیں زہرانے کے لیے گئے ہم چلتے جا رہے تھے ایک جگہ پہ نگاہ پڑی جی چاہا کہ ہاں یہ بہتر جگہ ہے کچھ کھاتے ہیں یہاں سے تو وہاں سے ہم نے جو صاحب معمور تھے لوگوں کو سرو کرنے پر ان سے دریافت کیا کہ جی فلاں شے اویلیبل ہے تو وہ تھوڑا سا بسر کہنے کہ نہیں جی وہ تو نہیں ہے ہم نے کہا کہ چلیے اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا یہ چیز اویلیبل ہے انہوں نے کہا جی نہیں پھر پوچھا کسی اور شے کے بارے میں جو آپشنز ہمارے ذہن میں اویلیبل تھے ہر چند کہ ہم نے یہ کیا کہ جتنی اویلیبل آپشنز ہمارے ذہن میں تھے جو زہرانے میں کھانے کی چیزیں موجود تھیں ان کے ہم نے نام لیے اور وہاں وہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی پھر ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں تو غور کیا تو پتا چلا کہ ہم ایک چائے خانے میں کھڑے تھے تو یہ ایکچولی ہوا کیوں ہمیں اتنے زیادہ سوالات کیوں کرنے پڑے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں یا جس طرح سے بھی تو ان کے پاس کوئی ایسی لسٹ اویلیبل نہیں تھی جس میں وہ سارے آپشنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اس میں سے ایک چوز کر لیتے ہیں جی ہاں ہم اسے مینیو کہتے ہیں جب بھی آپ اس طرح کے کسی صورت حال سے دو چار ہوتے ہیں تو اگر آپ کو مینیو اویلیبل ہو تو صورت حال بہت آسان ہو جاتی ہے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی مرضی کیا شے ہے اور وہ شے یہاں پہ موجود ہے بھی کہ نہیں یہ بنیادی کانسیپٹ ہے مینیوز کا آپ کی جو ایپلیکیشنز ہوتی ہیں ونڈوز پروگرامز جو ہوتے ہیں ان کے بھی مینیوز ہوتے ہیں جی ونڈوز پروگرامس کا زہرانے سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے لیکن یہاں پہ مینیز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پروگرام جتنے بھی فیچرز دیتا ہے جتنے آپشنس پروگرام میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مینیوز کی فارم میں پروگرام میں اویلیبل ہوتے ہیں مثلا دو ایگزامپل جو ہے میں یہاں پہ ضرور دوں گا ایک تو ہے آپ کا سمپلسٹ فیوریٹ نوٹ پیڈ بہت عرصے سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے جب سے ونڈوز آئی ہے نوٹ پیڈ کے اندر آپ کے پاس فائل مینیو ہو سکتا ہے ایڈٹ ہے فارمیٹ ہیلپ ورژن میں بھی چینج ہوں لیکن فائل اور ایڈٹ تو ایسے مینیوز ہیں جو قریباً ہر ایپلیکیشن میں ہوتے ہیں ہیلپ اس کے اندر اباؤٹ ٹھیک ہے تو اس مینیو پہ جب آپ کلک کرتے ہیں فائل پہ یا ایڈٹ پہ یا ہیلپ پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک ونڈو بنتی ہے بیسکلی ڈراپ ڈاؤن مینیو کہتے ہیں اس کو جو نیچے کو مینیو گرتا ہے ونڈوز 98 اور اس سے آنورڈ جو آپریٹنگ سسٹم مائکروسافٹ نے ریلیز کیے ان میں اینیمیشن ڈال دی گئی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ فائل کے اوپر کلک کرتے تھے تو فوراً مینیو سامنے آ جاتا تھا اور اب 98 اور اس سے آنورڈ وہ یا تو رول ہوں گے رول ہو کے گرتے ہیں ڈراپ ڈاؤن ہوتے ہیں وہ ٹھک سے اپیئر نہیں ہو جاتے یہ جو سیٹنگ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں کون سا والا رول اوور رول افیکٹ لگا ہوا ہے مینیو کے اوپر فیڈ افیکٹ لگا ہوا ہے ونڈوز 2000 کی بات کریں یا ڈراپ ڈاؤن یا سلائیڈ یا کیا چیز لگی ہوئی ہے اے پی آئی میں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو گیٹ سسٹم میٹرکس کے فنکشن کو دیکھیے گا ہم گیٹ سسٹم میٹرکس کے فنکشن کو ڈسکس نہیں کرنے جا رہے ویسے بات سے بات نکلی تو ہم نے آپ کو بتا دیا ایک اور طرح کا مینیو بھی اویلیبل ہوتا ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ رائٹ کلک کیجئے تو کیا ہوگا ایک جی ہاں ایک پاپ اپ مینیو آپ کے سامنے آ جائے گا جس کے اندر بہت سارے آپشن ہوں گے ویو کا آپشن ہے جیسے پراپرٹیز اس کے اندر آپشن ہوتا ہے یہ موسٹ یوزڈ پراپرٹیز ہی ہوتا ہے جس کے تھرو آپ ڈسپلے کی سیٹنگز چینج کرتے ہیں تو بنیادی طور پر مینیوز کی اب تک جو ہم نے دیکھا دو اقسام ہیں ایک تو آپ کے پاس ڈراپ ڈاؤن مینیوز ہوتے ہیں اور دوسرے آپ کے پاس پاپ اپ مینیوز ہوتے ہیں جو ونڈوز 2000 کے ساتھ نوٹ پیڈ آتا ہے اس کا ڈسپلے ذرا دیکھیے گا اس کے مینیوز کے اوپر ذرا غور کیجیے گا ہم اس سے یہ جاننا چاہیں گے ہمارا مقصد یہ ہے یہ بحث کرنے کا کہ ہم مینیوز کی ٹائپس جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ٹائپس یا کہہ لیں یا اسٹیٹس بنیادی طور پہ کہ کن کن حالتوں میں کوئی ایک مینیو آئٹم ہو سکتا ہے جو نوٹ پیڈ کے اندر فارمیٹ کا مینیو ہوتا ہے اس میں ایک ورڈ ریپ کا آپشن ہے جب اس پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک چیک مارک آ جاتا ہے تو کوئی بھی مینیو آئٹم جو ہے وہ اس کی دو اسٹیٹس ہو سکتی ہیں یا وہ چیکڈ ہو وہ انچیکڈ ہو سکتا ہے نارمل جو ہوتا ہے وہ انچیکڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ نیا نیا نوٹ پیڈ چلاتے ہیں بالکل فریش انٹائٹل تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر جب آپ ایڈٹ مینیو کو ڈراپ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے اندر انڈو کٹ کاپی پیسٹ وغیرہ کے جو آپشن ہوتے ہیں یہ نارملی گریڈ ہوتے ہیں تو مینیو آئٹمس جو ہوتے ہیں ان کی ایک اور اسٹیٹ جو ہے وہ ہے گریڈ ایک تیسرا بھی ہے جو نوٹ پیڈ میں شاید اویلیبل نہ ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کے پاس مینیو آئٹم تو اویلیبل ہوتا ہے کسی مینیو میں لیکن آپ اس کے اوپر نہ کلک کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ایسے menu item inactive menu item کہلاتے ہیں ذرا اور غور سے دیکھیے تو ایڈٹ مینیو میں بھی مے بی فائل مینیو میں بھی آپ کو یہ لگے گا کہ جہاں پہ فار ایگزامپل پرنٹ کی کمانڈ ہے فائل مینیو میں تو پرنٹ سے ریلیونٹ جو مینیو آئٹمس ہیں پرنٹ ہے پیج سیٹ اپ ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور اوپر فائل نیو اوپن ان کے درمیان ایک لائن لگی ہوئی ہے ہارزونٹل لائن یہ بھی ایک مینیو آئٹم ہے اور یہ مینیو آئٹم جو ہے اسے سپریٹر کہتے ہیں جی ایک اور اس میں دیکھ لیجیے گا بہت ساری اپلیکیشن کے اندر جب آپ کو ایک مینیو ڈراپ ڈاؤن کرتے ہیں تو کسی ایک پرٹیکولر مینیو آئٹم کے ساتھ ایک ایرو کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے جب اس پہ ماؤس کر سے لے کے آتا ہے تو مزید آپشنس کھلتے ہیں جس طرح اسٹارٹ مینیو آپ کا ونڈوز کا اسٹارٹ مینیو جی ہاں یہ بھی ایک مینیو ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پروگرامس اس کے بعد آپ پروگرامس پہ ماؤس لے کے آتے ہیں کلک کرتے ہیں تو کچھ ہوتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اور مینیو رائٹ سائڈ پہ اوپن ہو جاتا ہے لیکن جب آپ رن پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کوئی کمانڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتی ہے تو ایسے مینیوز جو مزید مینیوز کو اوپن کریں انہیں ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں ابھی ہم دیکھیں گے اس کو ہم پاپ اپ مینیوز کہتے ہیں چونکہ ہماری کافی واقفیت ہو چکی ہے ریسورسز سے تو مینیوز جو ہیں یہ بھی ایک ریسورس ہیں اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی ایک ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ ہوگی جو آپ اپنی ریسورس فائل میں دیں گے ہم ابھی ایک مینیو بنانے جا رہے ہیں اس کی جو شکل ہے وہ آپ ذرا اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ڈفرنٹ آپشنس ہیں یہ ہم نے باری باری آپ کو اوپن کر کے دکھا دیے ہیں یہ والا مینیو ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ بہائنڈ دا سینس اس والے مینیو کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کون سی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی تو آپ دیکھیے ہم نے یہاں پہ جو مینیو بنایا ہوا ہے اس کو ہم نے جو اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے ریسورس فائل میں وہ ہے مینیو کی اسٹیٹمنٹ مینیو ڈسکارڈیبل آپ دیکھ ہی رہے ہیں سب سے ٹاپ پہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ آپ ایک آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں جو اس مینیو کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے بہت سارے مینیوز میں آپ کے پروگرام میں ایک سے زیادہ مینیوز ہو سکتے ہیں ایک ریسورس فائل کے اندر تو آپ اس اس والے جو مینیو ہے کا آئی ڈی ہے I D R underscore my underscore menu basically یہ ایک ڈیفائنڈ ڈائریکٹو کے تھرو ڈیفائنڈ انٹیجر ہوگا یہاں پہ پچیس چھبیس دو سو پانچ کچھ بھی لکھ سکتے تھے آپ کو مینیو کی جو ریسورس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ کمپاؤنڈ یا ملٹی لائن ریسورس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد بگن اور اینڈ کے کی ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو بگن اور اینڈ کے درمیان میں پاپ اپ ٹولس یہ ٹولس کا جو مینیو ہے یہ پاپ اپ مینیو ہے یعنی جب آپ ٹولس پہ کلک کریں گے تو ایک مینیو ڈراپ ڈاؤن ہوگا یہ ایک مینیو نیچے کو گرے گا یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی بات کی پروگرامز جو ہے وہ پاپ اپ اس سے ایک اور مینیو اوپن ہوتا ہے اسٹارٹ مینیو پروگرامز ایک اور مینیو اوپن ہوتا ہے لیکن کبھی نارملی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا پروگرامز میں کہ آپ کے جو ٹاپ مینیو باہر ہے جیسے نوٹ پیڈ کے اوپر فائل ہے ایڈٹ ہے اس پہ کلک کریں تو ہمیشہ ہی تقریباً ایک دن مینیو ڈراپ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن ایسا ممکن ہے کہ وہاں پہ ایک مینیو آئٹم دیا ہوا ہو یعنی آپ اس پہ کلک کیجیے اور کوئی کمانڈ ایکسیکیوٹ ہو نہ کہ ایک اور مینیو ڈسپلے ہو یعنی آپ ایسے مینیوز وہاں پرووائڈ کر سکتے ہیں جو کہ پاپ اپ نہ ہوں تو یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ ہم نے دی ہوئی ہے ٹولس جو ہے یہ ایک پاپ اپ مینیو ہے ایک پاپ اپ مینیو جو ہے وہ مزید ایک اور مینیو کو اوپن کرتا ہے لہٰذا اب اس کے اندر ایک نیسٹڈ بگن اور اینڈ کا بلاک دیا ہوا ہے ٹولس کا مینیو جس سب مینیو کو اوپن کرے گا اس کا پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہوگا ایک مینیو آئٹم جس کے اوپر لکھا ہوا ہے رائٹ ٹیکسٹ اس کا جو ٹیکسٹ آپ کو نظر آئے گا that will be write text text جو ہم نے یہ اسٹرنگ رائٹ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے ٹیکسٹ سے کے ٹی سے پہلے آپ کو ایک ایمپرسینٹ سائن نظر آ رہا ہے اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹ کا ٹی ہے یہ نیمونک بن جاتا ہے یہ انڈر لائن ہو جاتا ہے جب آپ مینیو اوپن کیا ہوا ہو آپ نے اور آپ ٹی پریس کریں تو رائٹ ٹیکسٹ والا آپشن سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد مینیو آئٹم رائٹ ٹیکسٹ کے بعد ہم نے وہاں پہ بھی ایک آئی ڈی دیا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہوگا ویژل اسٹوڈیو میں خود ہی ڈیفائن ہو جاتے ہیں ریسورس ڈاٹ ایچ فائل میں I D write text I D write text یہ کوئی انٹرجر ہے ڈیفائن ڈائریکٹو کے تھرو ڈیفائن ہوا ہوا ہے اور اس کے سامنے ہم نے لکھا ہوا ہے گریڈ جب یہ چیز آپ دیتے ہیں کسی مینیو کے ساتھ تو وہ گریڈ ڈسپلے ہوتا ہے یعنی کہ وہ سلیکٹ نہیں ہو سکتا اس پہ کلک نہیں کر سکتے آپ اس کے بعد ہم نے مینیو آئٹم سپریٹر یہ ایک خاص قسم کا مینیو آئٹم ہے یہ وہی ہارزونٹل لائن لگ جائے گی اس کے بعد جو مینیو آئٹم ہے وہ کوئی سنگل مینیو آئٹم نہیں ہے وہ اگین ایک پاپ اپ ہے یعنی ایک پاپ اپ کے اندر پہلے دو مینیو آئٹم آئے اور ایک اور پاپ اپ آیا اور یہ کون سا پاپ اپ ہے یہ ہے ڈرا کیونکہ یہ پاپ اپ ہے لہذا اس کے بعد پھر بگن اور اینڈ کا بلاک آئے گا سو یہ والا جو پاپ اپ مینو ہے یہ جس مینو کو اوپن کرے گا اس کا پہلا ایلیمنٹ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا پہلا مینیو آئٹم ہوگا ریکٹینگل دوسرے کے اوپر لکھا ہوگا سرکل اور تیسرے پہ لکھا ہوگا ایلپس اور ان تینوں کے آپ دیکھ رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیے تو جو سرکل لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے جو I D tools draw circle لکھا ہے اس کے بعد ہم نے چیکڈ کا ورڈ یوز کیا ہے تو جو سرکل کا مینیو آئے گا ہمارے پاس اس کے اوپر ایک چیک مارک ہوگا اس کے بعد پھر ایک سپریٹر ہے مینیو آئٹم سپریٹر اور آخر میں جو ہمارے پاس مینیو آئٹم اویلیبل ہے یہ ہے اریز آل اور اس کا آئی ڈی ہے آئی ڈی ٹولز آل اور لاسٹ میں ہم نے اس کو ان ایکٹیو دیا ہے ہم نے بات کی تھی کہ کون کس کس اسٹیٹ کے مینیو آئٹم ہو سکتے ہیں گریڈ چیکڈ انٹو اور پاپ اپ اور سمپل جو مینیو آئٹم ان کا ڈفرینس بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اینڈ پہ آپ دیکھیے کہ جو آپ کا ہمارا مین مینیو ہے اس میں ایک ٹولز کا مینیو تھا جو پاپ اپ تھا اس کی ساری ڈسکرپشن یہاں پہ ختم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اباؤٹ کا مینیو آئٹم ہے اب ہمارے مینیو کے اوپر جو ڈسپلے ہوا ہوگا اباؤٹ اس سے کوئی یہ پاپ اپ نہیں ہے اس سے کوئی مینیو ڈراپ ڈاؤن نہیں ہوگا بلکہ جب آپ اس اباؤٹ پہ کلک کریں گے تو کمانڈ ایکسیکیوٹ ہوگی ابھی اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی کمانڈ ایکسیکیوٹ ہوگی ایک نظر اس کو اور دیکھ لیجئے ان کی نیمنگ کنوینشن کو جتنے ہم نے آئیڈینٹیفائرس دیے ہوئے ہیں I D tools write text I D tools draw rectangle اس میں ہم نے نام ان کو اس طرح سے دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ ایکچولی یہ والا جو آئیڈینٹیفائر ہے یہ کس پرٹیکولر مینو کے اندر اپیئر ہوگا جیسے I D tools draw ellipse ہے تو آئی ڈی ٹھیک ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی انٹرجر ہے کوئی آئیڈینٹیفائر ہے پھر ٹولس کے مینو کے اندر ڈرا اور پھر ایلپس تو یہ ایک پوری حیران کی ہم نے اس طرح سے انڈر اسکورس کی دی ہوئی ہے یہ نام ہم نے نہیں دیے یہ تقریباً یہی کنوینشن جو ہیں یہ آپ کا ریسورس کمپائلر یا ریسورس ایڈیٹر جو ویژل اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ یوز کرتا ہے تو بنیادی طور پر جب آپ کوئی مینیو کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اپنی ریسورس فائل میں تو آپ ایک مینیو آئٹم کے بعد اس کا آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں اور پھر کوئی اسٹیٹ دیتے ہیں کہ یہ چیکڈ ہے یا یہ گریڈ ہے یا انیکٹو ہے یا کچھ نہیں ہے نارمل ہے تو جب آپ کا مینیو کریٹ ہو چکا ہوگا اور آپ کی ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا ابھی دیکھیں گے کیسے ایسوسیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے ونڈو کے ساتھ یہ والا مینیو ایسوسیٹ ہو جائے گا جو آپ نے ابھی کریٹ کیا ہے تو کسی بھی پرٹیکولر مینیو آئٹم کے اوپر جب آپ کلک کریں گے جیسے لائن کے اوپر آپ نے کلک کیا تو کیا ہوگا لائن کے کورسپونڈنگ جو آپ نے آئی ڈی دیا تھا جیسے I D tools draw line یا ڈرا ریکٹینگل یا جو بھی ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہیں جو بھی آپ نے پرٹیکولر اس کا آئی ڈی دیا ہوا ہوگا وہ ڈبلو ایم کمانڈ میسج کے ساتھ اس کے ڈبلو پیرامیٹر میں جائے گا ڈبلو پیرامیٹر میں اس طرح سے جائے گا کہ جب بھی کسی مینیو آئٹم پہ کلک ہوتا ہے تو ایک ڈبلو ایم کمانڈ میسج جو بھیجا جاتا ہے اس کا جو ڈبلو پر ایم ہے اس کا ہائی ورڈ زیرو ہوتا ہے اور اس کے لو ورڈ میں وہ آئی ڈی دیا جاتا ہے جو آپ نے ریسورس فائل میں دیا ہوا تھا اور ایل پیرم اس کا اس پرٹیکولر کمانڈ میسج کا زیرو ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کا مینیو جو ہے وہ آپ کے ونڈو پروسیجر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے ہر مینیو ایک ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے تو جب کسی مینیو پہ کلک ہوتا ہے یا کوئی آپ اس میں سے کمانڈ سلیکٹ کرتے ہیں کوئی مینیو آئٹم سلیکٹ کرتے ہیں تو جس ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے یہ اس والی ونڈو کو ڈبلو ایم کمانڈ میسجز بھیج دے گا ہم نے بات کی تھی لوڈ آئکن کی آئکن لوڈ ہو گیا لوڈ اسٹرنگ لوڈ ریسورس ہم نے اس طرح کے فنکشن دیکھے جو آپ کے پروگرام کے ریسورس ٹیبل سے ریم میں ریسورسز لوڈ کرتے تھے آئکن اسٹرنگس اس طرح کی سب چیزیں تو مینیو بھی تو ایک ریسورس ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوڈ مینیو نام کا ایک فنکشن ہونا چاہیے تو دیکھیے گا جو لوڈ مینیو فنکشن اویلیبل ہے یہ بالکل نارمل ریسورس لوڈنگ فنکشن جیسا ہی ہے اس کا پہلا پیرامیٹر ایک انسٹنس ہینڈل ہے کہ کس پرٹیکولر ایگزی کے ریسورس ٹیبل سے آپ نے یہ لوڈ کرنا ہے یہ والا مینیو لوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ مینیو کا نام دیتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی آئیڈینٹیفائر بھی دے سکتے ہیں جو مینیو کا آئی ڈی آپ نے کہا تھا جیسے I D R my menu ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا وہ آپ یہاں پہ مینیو کا جو مین آئی ڈی ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ فراہم کرتے ہیں اچھا مینو کا جو نام ہوتا ہے یہ ایک ڈبل کوٹس میں موجود اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہاں پہ اسٹرنگ پاس کریں گے یا آئی ڈی پاس کریں گے اگر آپ آئی ڈی پاس کریں گے تو مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کو میک انٹ ریسورس کا میکرو کال کرنا پڑتا ہے میک انٹ ریسورس کا میکرو اس لیے کال کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی اسٹرنگ کو پاس کر دیتے ہیں یہاں پہ تو بیسکلی اس اسٹرنگ کا پوائنٹر پاس ہو جاتا ہے اور لوڈ مینیو کا جو فنکشن ہے اس اسٹرنگ کے نام کا کوئی مینیو اگر آپ کے اپلیکیشن uh, میں اویلیبل ہے اس ماڈیول میں جس سے آپ لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ لوڈ ہو جائے گا لیکن جب آپ آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں تو ریکوائرمنٹ یہ ہے فنکشن کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جو پیچھے سے پیرامیٹر پاس ہوا ہے وہ انٹیجر ہے یا کوئی پوائنٹر ہے یعنی کوئی اسٹرنگ کا پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے یا کوئی انٹیجر ہے وہ اس طرح سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جو پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہوتا ہے اس کا ہائی ورڈ نل نہیں ہوتا لیکن جو انٹیجر ہوتا ہے چونکہ وہ uh, دو بائٹ کا انٹیجر بھیجا جاتا ہے اس کا جو ہائی ورڈ ہوتا ہے جو وہ نل ہوتا ہے تو جو میک انٹ ریسورس کا جو میکرو ہے وہ صرف اتنا کرتا ہے کہ جو آپ اسے شارٹ انٹیجر فراہم کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک نل ورڈ لگا دیتا ہے اس کی ہائی سائڈ پہ اور آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے ایک ویلو جس کا ہائی ورڈ زیرو ہوتا ہے اور جب آپ کا لوڈ مینو فنکشن ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تو وہ چیک کرتا ہے کہ جی اس کا ہائی ورڈ زیرو ہے یا نہیں ہے اگر ہائی ورڈ زیرو ہے تو اس کا مطلب آپ نے کوئی انٹیجر پاس کیا تھا میک انٹری سورس کی مدد سے اور اگر ہائی ورڈ زیرو نہیں ہے اس کا مطلب آپ نے کوئی پوائنٹر پاس کیا تھا مے بی ہم اس کو تھوڑی سی ٹچ دیں جب ہم میمری مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو جناب ابھی ہم نے بات کی مینیوز کو لوڈ کرنے کی ہم اپنی ونڈو کے ساتھ مینیوز ایسوسیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے بنیادی طور پہ دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ونڈو کلاس اسٹرکچر تھا ایک نظر دیکھ لیجیے ہمارے پاس L P S Z menu name یہاں پہ آپ مینیو آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں یہ اسٹرنگس کی فارم میں ہو سکتا ہے یا میک ان ریسورس میں آپ اس کا آئی ڈی فراہم کر سکتے ہیں ونڈو کلاس کو رجسٹر کرتے وقت اگر آپ یہاں پہ مینیو کا نام بتا دیتے ہیں تو وہ اس کلاس کا مینیو کہلاتا ہے اب اس مینو کی اس ونڈو کلاس کی جتنی بھی ونڈوز بنے گی ان کے ساتھ یہ والا مینو اپیئر ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کریٹ ونڈو کا فنکشن اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر جو آپ کے پاس تھرڈ لاسٹ پیرامیٹر تھا آخری دو پیرامیٹر چھوڑ کے وہ ایچ مینو تھا ہینڈل ٹو مینو اب یہاں پہ ڈفرینس یہ ہے کہ ونڈو کلاس رجسٹر کرتے وقت تو آپ مینیو آئیڈینٹیفائر دے سکتے ہیں لیکن جو آپ کا کریٹ ونڈو فنکشن ہے اس میں آپ کو ہینڈل ٹو مینیو دینا پڑتا ہے یہ گتھی ذرا سلجھاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا جب آپ ونڈو کلاس رجسٹر کرتے ہیں تو اس میں آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جب اس کلاس سے آپ کوئی بھی ونڈو بناتے ہیں تو ونڈو کریشن کے پروسیس کے دوران اس آئیڈینٹیفائر کو یوز کرتے ہوئے خود ہی ونڈو وہ ونڈوز جو ہے وہ والا مینیو لوڈ کر لیتی ہے لیکن کریٹ ونڈو میں آپ کو ایک لوڈیڈ مینو کا ہینڈل دینا پڑتا ہے یعنی پہلے آپ لوڈ مینو کا فنکشن کال کریں گے لوڈ ریسورس کا اس کے تھرو آپ وہ ریسورس لوڈ کریں گے مینو ریسورس لوڈ کریں گے اور اس کا ہینڈل یہاں پہ پرووائڈ کریں گے کچھ لوگ غالباً سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ جناب ونڈو کلاس میں بھی ایک عدد مینو موجود ہے اور کریٹ ونڈو میں موجود ہے تو اگر دونوں میں ایک ایک مینو ہو اور دونوں ڈفرنٹ ہو تو کون سا والا مینو ڈسپلے ہوگا جی تو اس کا حل یہ ہے کہ ونڈو کلاس میں اگر آپ مینیو ایک دیتے ہیں تو وہ ڈیفالٹ مینیو کہلاتا ہے کلاس کا ڈیفالٹ مینیو اگر آپ کریٹ ونڈو کے دوران میں کوئی بھی مینیو اسپیسیفائی نہیں کرتے تو ونڈو کا جو کلاس مینیو ہے وہ فوراً سامنے آ جائے گا سو so, اگر اگر آپ کریٹ ونڈو میں کوئی مینیو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو کلاس مینیو یوز نہیں کیا جاتا یعنی کریٹ ونڈو کی پرائیورٹی زیادہ ہے آپ کی ونڈو کلاس کے مینیو اسپیسیفکیشن سے جی باتیں بہت ہو گئی اب کوئی پریکٹیکل کام کر لیتے ہیں اور وہ پریکٹیکل کام یہ ہے کہ ہم ایک ایپلیکیشن بناتے ہیں اب جس میں مینیو یوز ہوگا اگر آپ کو یاد ہو تو جو سولہواں اور سترواں لیکچر تھا ہم نے جو لیا اس میں کوئی ایپلیکیشن اگزامپل نہیں تھی تو ہم اس کی کسر آج نکالیں گے ان فیکٹ ٹریویل سی بات ہے کہ آپ ایک ہی ایپلیکیشن میں بہت ساری چیزوں کے اوپر ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں ان کو پریکٹس کر سکتے ہیں تو ہم ایک ایپلیکیشن بناتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم بنانا کیا چاہ رہے ہیں ہم نے ٹائمر پڑھ لیا ہوا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے everybody knows I hope کہ ایوری بڈی نوز ہم ایک ایسی اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر ایک مینیو ہوگا فائل اور اس کے اندر ایگزٹ کا آپشن ہوگا آپ ایگزٹ کریں گے اپلیکیشن ایگزٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک اور آپشن اویلیبل ہوگا ٹائمر کا جس کے تھرو آپ ٹائمر کو اسٹارٹ یا اسٹاپ کر سکیں گے جب آپ اسٹارٹ کہیں گے تو کیا ہوگا آپ کا جو مین ونڈو ہے اس کے کلائنٹ ایریا میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا one two three four nine پھر زیرو پھر ون ٹو یہ کو ہوتا چلا جائے گا جب تک کہ آپ ٹائمر کے مینیو میں سے اسٹاپ پریس نہیں کر سکتے اس کے علاوہ مینیو میں ہی ایک بات اور یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اس کو اسٹارٹ کر چکیں گے تو جو اسٹارٹ والا مینیو آئٹم ہے وہ گریڈ آؤٹ ہو جائے گا وہ گرے ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی ٹائمر کو دو دفعہ اسٹارٹ تو نہیں کرنا چاہتے لاجیکلی یہ بات ہے بھی صحیح نہیں تو اسٹاپ بھی سملرلی اسی طرح سے بہیو کرے گا ایک دفعہ اسٹاپ ٹائمر جو ہے اس کو دوبارہ اسٹاپ نہیں کیا جا سکے گا اسٹاپ والا آپشن ہے وہی گرے ہو جائے گا اس میں ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ ایک تو یہ آپشن تھا کہ جی ہم اسٹارٹ اور اسٹاپ دونوں کو انیبل رکھتے اور جب کوئی صاحب اسٹاپ پہ کلک کرتے اور ٹائمر آلریڈی اسٹاپڈ ہوتا یا کیلڈ ہوتا تو ہم انہیں کہتے میسج باکس ڈسپلے کر کے کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہے یہ تو پہلے ہی اسٹاپڈ ہے تو یہ والی ایپلیکیشن جو ہے ہم جو بنا رہے ہیں یہ کیا کرتی ہے کہ اسٹاپ کا آپشن ہی ڈسیبل کر دیتی ہے تاکہ یوزر جو ہے اس کو غلط آپشن کلک ہی نہ کرنا پڑے وہ کر ہی نہ سکے ایسی ایپلیکیشن زیادہ یوزر فرینڈلی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات جو اس ایپلیکیشن میں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنی اپلیکیشن کا ابھی تک آپ دیکھتے رہے کہ آئکن جو آتے ہیں کیلکولیٹر کے ساتھ آئکن آتا ہے کیلکولیٹر کا اپنا مائکروسافٹ ورڈ کے ساتھ مائکروسافٹ ورڈ کا اپنا اسپیشل آئکن ہوتا ہے ایکسل کے ساتھ بھی اس طرح باقی ساری اپلیکیشن کے ساتھ تھی ہم ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس ایپلیکیشن میں ہم اپنا اپنی مرضی کا آئکن بھی ڈسپلے کریں گے ساتھ ہی لوڈ اسٹرنگ اور لوڈ آئکن کے فنکشن یوز ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے اس ایپلیکیشن کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے باری ہے ہمارے اسٹرنگ ٹیبل کی ہم اس دفعہ ذرا مختلف کرنے جا رہے ہیں ہم ونڈو کا نام اور ونڈو کلاس کا نام اب ہارڈ کوڈ نہیں کریں گے اپنے پروگرام میں ڈاٹ سی فائل میں نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو ہم ریسورس فائل میں اسٹرنگ ٹیبل میں اسٹور کر دیں گے اور پھر ہم لوڈ اسٹرنگ کے تھرو انہیں لوڈ کر لیں گے انہیں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دو اسٹرنگس ہیں بیسکلی پہلی اسٹرنگ کا آئیڈینٹیفائر ہے I D S application name دوسری آئیڈینٹیفائر ہے I D S class name so یہ ہمارا سارا اسٹرنگ ٹیبل ہے ہماری جو اپلیکیشن کا نام ہوگا جو ونڈو کے اوپر ڈسپلے ہوگا وہ ہے ورچوئل یونیورسٹی اور ہماری جو کلاس کا نام ہے جو ونڈو کلاس کا نام ہے وہ ہے مائی ونڈو کلاس اس کے بعد آئیے یہ ایک آئکن اسٹیٹمنٹ پاس اویلیبل ہے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا آئکن ڈسپلے کروائیں تو کیوں نہ ایک آئکن انکلوڈ کر لیا جائے ریسورس فائل میں یہ آئکن جو ہے اس کا آئی ڈی ہے I D I main icon اور سملرلی آئکن ڈسکارڈیبل اور جو آئکن کی فائل ہے اس کا نام ہے V U dot ico virtual university کا لوگو uh, ہم ڈسپلے کروانا چاہیں گے اس آئکن کی مدد سے اس کے بعد ہمارے پاس مینیو اویلیبل ہے یہ مینیو بڑا مختصر سا ہے اور بڑا کلین سا ہے as compare to our previous example یہ جو مینیو ہے یہ بگن اور اینڈ کی اسٹیٹمنٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پہلا جو مینیو ہے سب مینیو ہے وہ ہے فائل اور یہ پاپ اپ ہے یعنی فائل ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو بنے گا اور جب یہ ڈراپ ڈاؤن ہوگا تو اس میں سے نئے آپشن آئیں گے وہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں بگن اور اینڈ میں ایگزٹ کا آپشن آئے گا اور اس کا آئی ڈی ہے آئی ڈی فائل ایگزٹ اگلا ڈراپ ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائمر ہے اور اس ڈراپ ڈاؤن کے اندر دو مینیو آئٹمس ہیں ایک ہے اسٹارٹ اور دوسرا ہے اسٹاپ ان کے نمونکس آپ دیکھ رہے ہیں اسٹارٹ کا نمونک ہے ایس اور اسٹاپ کا نمونک ہے پی اب باری ہے ہمیں ونڈو کلاس رجسٹر کرنے کی اور ونڈو کریٹ کرنے کی تو دیکھیے ہم نے یہاں پہ ونڈو کلاس کا نام لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن کال کر کے اپنے پروگرام میں لوڈ کر لیا ہوا ہے یہ ہم لوڈ کہاں کر رہے ہیں لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ فرسٹ پیرامیٹر تو ٹھیک ہے ہے انسٹنس ہینڈل دوسرا پیرامیٹر آپ کا آئی ڈی ہے کس اسٹرنگ کو لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہی I D S class name جو ابھی ہم نے دیکھا ریسورس فائل میں دیا ہوا وہی آئی ڈی ہم نے یہاں پہ دیا ہے کہاں لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ونڈو کلاس نیم کے نام سے ہم نے ایک بفر بنا لیا ہوا ہے جس کا سائز ہے 128 بائٹس ہم 128 کو ہارڈ کوڈ نہیں کر رہے بلکہ ایک ڈیفائن ڈائریکٹری کی مدد سے ہم نے اس کا سائز جو ہے وہ بتایا ہوا ہے as buffer size define statement آپ دیکھ رہے ہیں اوپر define buffer size 128 load string جو ہے یہ اس کا آخری پیرامیٹر بفر کا سائز ہوتا ہے میکسیمم سائز تاکہ کہیں اوور رائٹ نہ کر دے بفر سے باہر نہ لکھوانا شروع کر دے وہ ریم میں اور آپ کا پروگرام کریش نہ کر جائے سو so, بفر کا ویلڈ سائز ہم نے یہاں پہ دے دیا ہے 128 اس اسٹیٹمنٹ کے ایکسیکیوٹ ہونے سے جو کلاس نیم ہے وہ اٹھ کے آپ کے پاس ونڈو کلاس نیم کے ارے میں کیریکٹر ارے میں آ جائے گا آگے دیکھیے ونڈو کلاس کو رجسٹر کرتے وقت جو ہم نے ہینڈل ٹو آئکن دیا ہوا ہے اب وہ نل نہیں ہے آخرکار ہم یہاں پہ لوڈ آئکن کا فنکشن کال کرتے ہوئے اس میں ہم نے جو آئکن دیا ہوا ہے وہ ہے آئی ڈی آئی مین آئکن چونکہ یہ آئیڈینٹیفائر ہے اس لیے ہم نے میک ان ریسورس کا میکرو کال کیا تاکہ یہ اس کے اوپر ایک نل ورڈ پیڈ ہو جائے اس کی مزید ڈیٹیل آپ ایم ایس ڈی این سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جناب مینیو نیم ہے یہ بھی نل نہیں رہا اب ونڈو کلاس کا جو مینیو نیم ہے ہم نے یہاں پہ مینیو کا آئی ڈی دینا ہوتا ہے ہم نے اپنا جو مینیو تھا I I D D R first menu اس کا یہاں پہ میک انٹ ریسورس کی مدد سے دے دیا اور ہم نے ونڈو کلاس کو رجسٹر کیا تو اس میں ہم نے کلاس نیم میں اپنا ونڈو کلاس نیم جو ابھی ہم نے بفر لیا ہوا تھا وہ ہم نے اسائن کروا دیا جی جناب ونڈو رجسٹر ہو گئی اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ اب ہم ونڈو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کریٹ کرتے ہیں تو ونڈو کا ایک نام ہوتا ہے جو کیپشن کے طور پہ اس کے اوپر آتا ہے اس کا اگر ٹائٹل بار ہو تو اس میں اس کا نام ڈسپلے کیا آتا ہے تو لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن ہم کال کرتے ہیں ونس اگین لیکن اس دفعہ ہم I D S app name کی اسٹرنگ لوڈ کریں گے اور کس بفر میں لوڈ کریں گے یہ بفر ہے ونڈو نیم اس بفر کا بھی وہی سائز ہے جو یہاں پہ دیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے کریٹ ونڈو کا فنکشن کال کیا اس میں ہم نے اب کلاس نیم اور ونڈو نیم ہارڈ کوڈ نہیں کیے بلکہ ہم نے وہ دونوں پرووائڈ کر دیے ہیں window window class name name and اس سے ہماری ونڈو کریٹ ہو جائے گی تو اس ساری مشقت کا فائدہ کیا ہوا فائدہ بہت ہے اگر آپ اس کلاس کی دو چار دس ونڈوز کریٹ کر رہے ہیں ونڈو کا نام آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور ونڈو کا نام آپ نے کچھ دو چار جگہ پہ یوز کیا ہوا ہے اپنے پروگرام میں اور آپ اسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ ریسورسز یوز کرتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ ریسورس فائل اوپن کریں اس کے ریسورس اسٹرنگ ٹیبل میں جا کے آپ اس کلاس uh, نیم اور ونڈو نیم کے جو اسٹرنگز uh, ہیں ان کو چینج کر دیں اپنی مرضی سے چینج کر دیں ریسورسز کو کمپائل کریں اور دوبارہ سے لنک کر دیں سورس کوڈ کو ہاتھ لگانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی انگلش کے نام زیادہ اچھے نہیں ہیں ہمیں فرینچ زیادہ اچھی لگتی ہے تو بے شک ریسورس فائل میں آپ فرینچ اسٹرنگس دے دیں تو صرف لنک کرنے سے کیا ہوگا آپ کا پروگرام اگر یونیکوڈ سپورٹ کرتا ہے تو وہ وہاں پہ ونڈو نیم اور کلاس نیم فرینچ میں یوز کرنا شروع کر دے گا تو یہ ایڈوانٹیج ہے ریسورسز کا تو ونڈو کریٹ ہو گئی اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ٹریویل سی چیزیں ہیں باقی سب سوائے اس کے کہ اس کا ذرا ونڈو پروسیجر دیکھ لیا جائے ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایکچولی ہم کیسے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں ونڈو پروسیجر میں جب یہ ونڈو کریٹ ہوگی تو جیسے ہم جانتے ہیں ڈبلو ایم کریٹ میسج کو بھیجا جائے گا ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک کاؤنٹر ڈسپلے کروائیں جو 0 1 2 3 سے 9 تک چلے پھر 0 ہو جائے پھر اسی طرح سے چلتا جائے یہ نہیں کہ وہ 9 0 1 2 3 سرکل ریپیٹ کرتا جائے گا ایوری سیکنڈ ہم ٹائمر کی مدد سے ایک طرح سے کاؤنٹر ہم نے لگایا ہوا ہے جو کہ ہر سیکنڈ کے بعد اپنی اسٹیٹ چینج کرتا ہے پہلے زیرو ہوتا ہے پھر ون پھر ٹو پھر تھری ہر سیکنڈ کے بعد ایک طرح سے سیکنڈ کاؤنٹر کہہ لیں یا جو بھی آپ چاہتے ہیں تو ہم نے ایک ویریبل یہاں پہ لیا ہوا ہے کاؤنٹ کے نام سے اس کو ہم نے اسٹیٹک لے لیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ زیرو سے انیشلائز کروا دیا ہوا ہے یہ ایک غلطی ہے جو اکثر نئے پروگرامرز کرتے ہیں نان سٹیٹک ممبرز لینے کی آپ نے کاؤنٹ کو زیرو کیا پھر نیا ٹائمر میسج آئے گا تو کاؤنٹ ون ہو جانا چاہیے پھر ٹائمر میسج اگین آئے گا تو کاؤنٹ کو ٹو ہو جانا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایک نیا ٹائمر میسج آئے گا آپ کا ونڈو پروسیجر کال ہوگا نئے سرے سے اس کے تمام لوکل ویریبل کریٹ ہوں گے نئے سرے سے اور جب ایک دفعہ W M timer message process ہو جائے گا تو آپ کا چونکہ ونڈو پروسیجر ٹرمنیٹ ہو گیا ہے تو آپ کے تمام لوکل ویریبلس واش ہو جائیں گے ہم ایسا نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اگر آپ کا کاؤنٹ ایٹ ہے تو نیکسٹ ٹائم جب ٹائمر میسج آئے تو وہ ایٹ سے نائن ہو جائے اس لیے ہم نے کاؤنٹ کو اسٹیٹک لیا ہوا ہے اسٹیٹک ویریبل آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اسٹیک فریم کا پارٹ نہیں ہوتے تو آگے دیکھیے یہاں پہ ایک اور ہم نے ممبر لیا ہوا ہے ٹائمر اسٹارٹیڈ یہ بھی اسٹیٹک ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اکراس ملٹیپل میسجز جب مختلف میسجز ریسیو ہو رہے ہوں تو ہمارا یہ ممبر اسٹیٹک ہونے کی وجہ سے ڈسٹروائے نہیں ہوگا اس والی ونڈو کے ساتھ ہم نے اپنا وہ مینیو ایسوسیٹ کیا ہے تو فرض کیجیے کہ ٹائمر کے مینیو کے اندر پہ کلک ہوا ہے اس کا آئی ڈی تھا آئی ڈی ٹائمر تو ایک ایم کمانڈ میسج اس ونڈو کو بھیجا جائے گا جس کے ڈبلو ایم کے لو ورڈ میں آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ موجود ہوگا یہ والا انٹرجر موجود ہوگا تو اس کے ڈبلو ایم کمانڈ میسج کی پروسیسنگ دیکھ لیجیے یہاں پہ case I D timer start یہ دیکھیے گا جو ہی اسٹارٹ پہ کلک ہوتا ہے ہم سیٹ ٹائمر کا فنکشن کال کرتے ہوئے ایک ٹائمر سیٹ کر دیتے ہیں جو ٹائمر ہم نے ابھی سیٹ کیا ہے اس کو ہم نے ویلیو دی ہوئی ہے I D timer I D timer کی بھی ویلیو ہو سکتی ہے یہاں پہ ہم نے اس کی ویلیو دی ہوئی ہے ون ٹو تھری فور یہ جو, جو بھی ویلیو آپ چاہتے ہیں یہاں پہ دے سکتے ہیں ڈیفائن ڈائریکٹیوز کی مدد سے اس ٹائمر کا انٹرول ہے one thousand millisecond that means ایک سیکنڈ پورا اور اس کے آخر میں ہم نے جو ٹائمر پراک کا پیرامیٹر ہوتا ہے آخری پیرامیٹر اس کو ہم نے نل رکھا ہوا ہے تو اب ہوگا کیا کہ جب بھی ایک سے ایک ایک سیکنڈ پورا ہوتا جائے گا ہماری ونڈو کو ڈبلو ایم ٹائمر میسجز بھیج جائیں گے اس ٹائمر کی طرف سے سو so, اس کے بعد ٹائمر اسٹارٹیڈ کو ہم ٹرو کر دیتے ہیں uh, وہی ویریبل ہے جو اسٹیٹک ہے اس کو ہم نے ٹرو کر دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ اگر اسٹارٹ پہ ایک دفعہ کلک ہو چکا ہے ٹائمر اسٹارٹ ہو چکا ہے دیٹ مینس آپ دوبارہ کلک نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم نے کیا H R menu is equal to get menu H W N D یہ کیا کر رہا ہے گیٹ مینو کا فنکشن یہ کرتا ہے کہ جس ونڈو کا ہینڈل آپ اسے پاس کرتے ہیں اس کا ایسوسیٹڈ مینو آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے اگر کوئی مینو ہو تو ورنہ نل سو گیٹ مینو کے فنکشن سے ہم نے اس کرنٹ ونڈو جو ہماری ہے اس کے مینو کا ہینڈل حاصل کیا اور پھر ہم نے فنکشن کال کیا ہے مینو آئٹم مینو آئٹم اس کام آتا ہے کسی بھی مینو آئٹم کو یا گرے کرنے کے کام آتا ہے تو اس کے پیرامیٹرز بہت ایکسپلینیٹری ہیں ہم یہاں فرسٹ پیرامیٹر میں اس کو مینیو کا ہینڈل دیتے ہیں دوسرا پیرامیٹر اس کا ہے کہ فلاں مینیو میں کون سی والی کون سے والے مینیو آئٹم کو آپ نے اینیبل یا ڈسیبل کرنا ہے تو ہم نے اس کو آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ وہ والا مینیو آئٹم دیا ہوا ہے تیسرا پیرامیٹر ذرا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے M F underscore by command اب اگر ہم M F underscore by command دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ اس کی بیس پہ یہ پچھلے والے سیکنڈ پیرامیٹر کا مطلب سمجھتا ہے ایم ایف وائی کمانڈ یہ کرے گا کہ اس یہ, یہ پیرامیٹر آپ اسپیسیفائی کریں گے تو آپ اصل میں اینیبل مینو آئٹم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ دیا ہے نا یہ مینو کی کا کمانڈ آئی ڈی ہے وہ آئی ڈی ہے اس پرٹیکولر مینو آئٹم کا یہاں پہ آپ پوزیشن بھی ایم ایف بائی پوزیشن بھی دے سکتے تھے اگر آپ وہ دیتے تو آپ کو زیرو بیسڈ انڈیکس بتانا پڑتا کسی پرٹیکولر سب مینیو کا یہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ ڈاکیومنٹیشن سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ لاجیکل بات نہیں ہے صرف انفارمیشن ہے ایم ایف بائی کمانڈ سے یہ ہوگا ہم اسے بتا رہے ہیں کہ جی آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ یہ والا جو ہم نے دیا ہوا ہے یہ اس کمانڈ کا جو سب مینیو ہے جو مینیو آئٹم ہے اس کو تم کیا کر دو اگلا والا اگلا جو کانسٹنٹ ہم نے دیا وہ ہے ایم ایف گریڈ اس کو یہ گرے کر دے گا تو گویا تھرڈ پیرامیٹر میں آپ جو پیرامیٹرز دیتے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے والے مینیو آئٹم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اب اس کو ایک نظر دیکھیے گا تو اب اینیبل مینیو آئٹم میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ جس بھی مینیو کا آئی ڈی ہے اس کو ہم گرے کر دیں تو ڈیفینیٹلی صرف ایک ہی مینیو کا I D I D timer start ہو سکتا ہے اس کے فوراً بعد چونکہ اسٹارٹ کو ہم نے گرے آؤٹ کر دیا ہے تو اب مینیو سوری آپ کا جو ٹائمر ہے وہ اسٹارٹیڈ ہے تو ہم چاہیں گے کہ اسٹاپ جو ہے وہ کسی صورت گریڈ نہ ہو وہ گریڈ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے لہٰذا ہم نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں ایم ایف انیبلڈ کے پیرامیٹر کے ساتھ ہم آئی ڈی ٹائمر اسٹاپ کو انیبل کر رہے ہیں چونکہ ٹائمر اسٹارٹ ہو چکا ہے اس لیے ہم نے اس کا اسٹاپ جو ہے وہ انیبل کر دیا ہے تاکہ اب یہ والا ٹائمر جو ہے یہ اسٹاپ کیا جا سکے اور اس کے بعد ہم فنکشن کال کرتے ہیں ڈرا مینیو بار یہ جو ڈرا مینیو بار فنکشن ہے یہ ہم کیوں کال کر رہے ہیں جب بھی آپ مینیو کے کسی کسی بھی آئٹم کو اینیبل یا گرے آؤٹ کرتے ہیں تو وہ فوراً ریڈرا نہیں کر دیا جاتا کچھ دیر لگتی ہے جب ریپینٹنگ ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ امیڈیٹلی ریڈرا کیا جائے تو آپ یہ والا فنکشن ڈرا مینو بار کال کرتے ہیں بالکل ویسے ہی کہ جیسے ڈبلو ایم پینٹ میسج اگر آپ ایکسپریسلی فورسفلی بھیجنا چاہ رہے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپ ڈیٹ ونڈو کا فنکشن کال کرتے ہیں یا ان ویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن کال کر کے ایک W M paint message generate کروا دیتے ہیں تو گویا یہ بھی سملر سی ٹیکنیک ہے تو دیکھیے اگر ہم اسٹاپ پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوگا ظاہر ہے اسٹاپ پہ صرف اسی وقت انٹر کلک کیا جا سکے گا جب وہ اسٹاپ گریڈ نہیں ہوگا جب وہ اینبلڈ ہوگا تو یعنی یہاں پہ ہم ایک چیز تو شیور ہے کہ آئی ڈی ٹائمر اسٹاپ میں جب آپ کا ونڈو پروسیجر آئے گا اس کیس میں جب آپ کا کنٹرول آئے گا تو یو آر شیور کہ ٹائمر واز رننگ ٹائمر چل رہا تھا اور اب اسٹاپ اسٹاپلڈ تھا تو اب اس پہ کلک ہوا ساتھ میں آپ اس چیز کے بارے میں بھی شور ہیں کہ اسٹارٹ جو مینیو آئٹم ہے وہ گریڈ آؤٹ ہے وہ ڈسبلڈ ہوگا اس وقت تو اب کیا کر رہے ہیں ہم ہم یہ کر رہے ہیں ہم ٹائمر کو کل کر دیتے ہیں ہم جو ٹائمر ہم نے سیٹ کیا تھا اسٹارٹ کیا تھا اس کو کل کر دیتے ہیں تاکہ ڈبلو ایم ٹائمر میسجز وہ بھیجنا بند کر دے اور ٹائمر اسٹارٹیڈ کا جو ہم نے اسٹیٹک ویریبل لیا اس کو ہم فالس کر دیتے ہیں تاکہ سند رہے کہ ہم نے ٹائمر کو کل کیا ہوا ہے ٹائمر کوئی ٹائمر اسٹارٹیڈ نہیں ہے اس کے فوراً بعد ہم وہی کام کر رہے ہیں اینیبل مینیو آئٹم کی مدد سے ہم اب اسٹاپ کو ڈسیبل کر رہے ہیں اور اسٹارٹ کو اینیبل کر رہے ہیں اور مینیو بار کو دوبارہ ڈرا کر رہے ہیں اس کے بعد ڈبلو ایم کمانڈ میسج کا جو نیکسٹ کیس ہے وہ ہے آئی ڈی فائل کوٹ جو یوزل قسم کا کام کر رہا ہے جب یہ والا مینیو آئٹم کلک ہوگا آئی ڈی فائل یعنی کہ فائل کے اندر سے exit sorry I D file exit جب اسے کلک ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ونڈو کلوز ہو جائے تو جو سا کام ہم کرتے ہیں ہم ونڈو کا فنکشن کال کر کے اس ونڈو کو ڈسٹرو کر دیتے ہیں اگلا جو ہمارا زیادہ انٹرسٹنگ اور زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ونڈو پروسیجر کا وہ ہے ڈبلو ایم ٹائمر میسج جو ہی اسٹارٹ پہ کلک ہوا تھا ہم نے ایک ٹائمر کریٹ uh, کر دیا تھا سیٹ ٹائمر کی مدد سے اور اب ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہر سیکنڈ کے بعد وہ ٹائمر ہمارے میسج کیو میں ایک عدد ڈبلو ایم ٹائمر میسج بھیج دے گا تو ڈبلو ایم ٹائمر میسج کا آپ کو معلوم ہوگا اس کے پیرم میں آئی ڈی ہوتا ہے اس ٹائمر کا جس کی وجہ سے میسج آیا کیونکہ آپ ایک ونڈو کے ساتھ بہت سارے ٹائمر لگا سکتے ہیں تو ہم نے جو ٹائمر لگایا اس کا آئی ڈی ہم نے دیا ہوا تھا I D underscore timer اس میں آئیے اب ہم یہاں پہ جو ہی ایک نیا ٹائمر میسج آتا ہے ہم کاؤنٹ کا جو اسٹیٹک ممبر ہے اس کی ویلو انکریز کر دیتے ہیں اگلی اسٹیٹمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ ویلو نو سے بڑھ تو نہیں گئی یہ ہم کیسے دیکھ رہے ہیں ہم ریمائنڈر آپریٹر یوز کرتے ہوئے اس کو دس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کا ریمائنڈر اس کو اسائن کر دیتے ہیں یہ پرسنٹ اکول ٹو کا آپریٹر جو سی لینگویج کا اسپیسیفک اور بہت یوزفل آپریٹر ہے تو اب کاؤنٹ کی ویلو ہر ٹائمر میسج آنے پر ایک انکریمنٹ کی جائے گی اگر وہ نو سے بڑھ گئی ہے تو پھر زیرو کر دی جائے گی یہاں پہ دا بیسک ٹرک لائز اصل یہاں پہ ہم نے ٹرکری کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹائمر میسج آتا ہے ہم کوئی چیز ڈسپلے نہیں کرتے ہم صرف کاؤنٹ کا جو اسٹیٹک ممبر تھا ایک نیا ٹائمر میسج آیا کاؤنٹ کی ویلیو اگر پچھلی دفعہ آٹھ تھی اب نو ہو جائے گی اب مزید اگلا جب ٹائمر میسج آئے گا تو نو سے پھر صفر ہو جائے گی کیونکہ لاجک یہ کہتی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ جو ہے یہ تو ویریبل ہمارے پاس یہ ڈسپلے بھی ہو جب جو ہی کوئی ٹائمر میسج آئے آپ کی ونڈو کے اوپر ڈسپلے بھی ہو تو ہم یعنی ان اے وے ہر ٹائمر میسج کے ساتھ ایک پینٹ میسج بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں ونڈو کو ریپینٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کام کے لیے ہمارا اولڈ فرینڈ انویلیڈیٹ ریکٹ کام آئے گا تو اس کو دیکھیے ہم نے انویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن کال کیا ہے اس سے پہلے ہم نے گیٹ کلاٹ ریکٹ کی مدد سے اپنی جو ونڈو ہے اس کی پوری ریکٹینگل جو ہے کلاٹ ایریا جو ہے اس کی ریکٹینگل کے لیے ہیں اور پورے کے پورے کو ہم نے انویلیڈیٹ ریکٹ کی مدد سے انویلڈ کرار دے دیا ہے ان ویلیڈیٹ ریکٹ کا آپ کو یاد ہوگا آخری پیرامیٹر ہوتا ہے اریز یہاں ہم نے اس کو ٹرو رکھا ہوا ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ انویلیڈیٹ ریکٹ کا جو فنکشن ہے یہ اس نے انویلڈ ریجن کو اریزر کے لیے مارک کر دیا ہے یعنی نیکسٹ ٹائم ہم بگن پینٹ کال کریں گے تو begin paint W M erase background message بھیج کے بیک گراؤنڈ کو اریز کرے گا یہ ڈسکشن ہماری بہت پہلے ہو چکی ہے اب ڈبلو ایم پینٹ میسج کی پروسیسنگ دیکھیے بہت یوزل سی ہے اس میں صرف ایک چیز ذرا مختلف ہے اور وہ ہے W S printer M S G نام کا ہم نے ایک بفر لیا ہوا ہے کیریکٹر بفر اور ڈبلو ایس پرنٹ ایف کی مدد سے ہم پرنٹ ایف کی جتنی آؤٹ پٹ ہے وہ ایم ایس جی بفر میں بھیج دیتے ہیں ڈبلو ایس پرنٹ ایف جو ہے یہ کزن ہے پرنٹ ایف کا یہ بیسکلی یہ کرتا ہے کہ پرنٹ ایف کی نارملی آؤٹ پٹ تو اسکرین پہ جاتی ہے آپ کے یوزل ڈاس کے پروگرامس میں لیکن ڈبلو ایس پرنٹ ایف کی آؤٹ پٹ کسی اسٹریم کسی کیریکٹر uh, یا اسٹریم میں جاتی ہے تو یہ ایم ایس جی میں جو ارے ہے ہم نے لیا ہوا ہے بفر اس کے اندر لکھوا دیا جائے گا کاؤنٹ از اکول ٹو آگے فارمیٹ اسپیسیفائر دیا ہوا ہے تو ہم نے کاؤنٹ کی کوئی ویلو یہاں پہ دے دینی ہے so count is equal to something count is equal to zero one two جو بھی ویلو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی پھر ہم ٹیکسٹ آؤٹ کی مدد سے جو ہماری ریزلٹنٹ اسٹرنگ بنی ہے count is equal to something اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں یہاں پہ آخر میں ہم اسٹرنگ لینتھ معلوم کرنے کے لیے L S T R L E N function use کر رہے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فنکشن ہم نے کال کیا یہ ایس ٹی آر لینتھ نہیں ہے یہ L S T R length ہے تو یہ کیا ہے بنیادی طور پہ یہ جو فنکشنز ہیں L S T R L ہیں یا ڈبلو ایس پرنٹ اپ ہے یہ آپ کی یوزل سی میں شاید اویلیبل نہ ہو یہاں پہ ان کی اویلیبلٹی کا مقصد یہ ہے کہ یونیکوڈ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں ونڈوز کے جو اے پی آئیز ہیں ان میں یہ فنکشن اس لیے پرووائڈ کیے گئے ہیں کہ یہ کیونکہ کام وہی کر رہے ہیں جو سی لینگویج کے فنکشن کرتے تھے اس لیے نام قریب قریب وہی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے لیکن تھوڑا بہت چینج کر کے اس لیے کہ یہ یونیکوڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں سی لینگویج کے جو فنکشن تھے وہ کیریکٹر اریز کے ساتھ یا کیریکٹر بفرز کے ساتھ کام کرتے تھے وائٹ کیریکٹر کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے تو یہ والے جو آپ کے کیریکٹرز ہیں جو فنکشنز ہیں یہ یونیکوڈ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں تو ہم نے جو اوور آل لاجک استعمال کی اس کا ایک اور یو لے لیتے ہیں جو کہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اسٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں ٹائمر کے مینیو میں اسٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہم ایک ٹائمر سیٹ کر دیتے ہیں ساتھ میں ایک بولین ویریبل سیٹ کر دیتے ہیں کہ ٹائمر از رننگ ٹائمر اس وقت موجود ہے اس کو دیکھیں گے کہ ہم یہ کیوں سیٹ کرتے ہیں ابھی تو اس کو کوئی یوز نہیں آیا پھر جب آپ اسٹاپ پہ کلک کرتے ہیں تو ہم ٹائمر کو کل کر دیتے ہیں اب جب ٹائمر جتنے عرصے کے لیے سیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے تو وہ ڈبلو ایم ٹائمر میسجز بھیجتا رہتا ہے جو ہی وہ ڈبلو ایم ٹائمر میسج آتا ہے ہم کاؤنٹ کے اسٹیٹک ممبر کو ایک انکریز کر دیتے ہیں اور ایک انکریز کرتے ہی انویلیڈیٹ ریکٹ کال کر دیتے ہیں تاکہ امیجیٹلی اس کے بعد جو نیکسٹ فنکشن کال میسج جائے وہ ڈبلو ایم پینٹ کا میسج ہو یعنی ہم نے چیننگ ایک طرح سے کی بھی ہے جو ہی ایک ڈبلو ایم ٹائمر میسج آتا ہے ہم کاؤنٹ کی ویلو انکریز کرتے ہیں اور ایک W M paint message generate کروا دیتے ہیں ان ویلیڈیٹ ریکٹ کی مدد سے اس سے ہوتا کیا ہے W M paint message generate ہوتا ہے اور ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسکرین پہ آ جاتی ہے آپ کے ٹائمر کی جو کاؤنٹ کی کرنٹ ویلو ہوتی ہے ایٹ نائن سیون فائیو جو بھی کرنٹ ویلو ہوگی وہ وہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گی چونکہ ٹائمر میسج ہر ایک سیکنڈ کے بعد آئے گا اور اس لیے ہر ایک سیکنڈ کے بعد ری پینٹنگ ہوگی اور آپ کو اسکرین کے اوپر ایسے لگے گا کہ جیسے یہ کاؤنٹر چل رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ٹائمر سیٹ کیا تھا تو ایک بولین ویریبل کو ہم نے ٹرو کیا تھا جب ہم نے اس کو کل کیا ہے اسٹاپ ٹائمر کر کے تو ہم نے اس کو ڈسٹرو کیا تو کیوں کیا ہے اس کا جواب ہمارے ڈبلو ایم ڈسٹرو میسج میں ہے بہت لمبی بات نہیں ہے جب ونڈو ڈسٹروائے ہوگی یہ کب ڈسٹرو ہوگی آپ کسی وقت بھی فائل میں سے ایگزٹ سلیکٹ کر کے ونڈو کو کلوز کر سکتے ہیں آپ کسی وقت بھی اس کے سسٹم مینیو میں سے کلوز سلیکٹ کر کے ونڈو کو کلوز کر سکتے ہیں ہم ممکن ہے اس وقت ٹائمر چل رہا ہو ممکن ہے اس وقت ٹائمر ٹائمر جو ہے وہ کلڈ ہو تو ہم نے بلین ویریبل اس لیے سیٹ کیا تھا کہ یہاں پہ جب ہم ٹائمر کو کل کریں ڈسٹرو میسج میں تو ہم صرف اس صورت میں کل ٹائمر کال کر رہے ہیں اگر ٹائمر اسٹارٹیڈ ہے تو یہ واحد ریزن تھا وہ والا ویریبل سیٹ کرنے کا کہ یہاں ہم بلائنڈلی کل ٹائمر نہ کال کر رہے ہو ممکن ہے ٹائمر اسٹاپڈ ہو اسٹارٹ ہی نہ کیا گیا ہو تو یہاں پہ ہم بلائنڈلی وہ والا جو کل ٹائمر فنکشن ہے وہ کال نہیں کرنا چاہتے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے نوٹ پیڈ ہے اس میں جب آپ فائل سیو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ تو آپ سلیکٹ کرتے ہیں ماؤس سے لیکن ساتھ میں ایک کی بھی دی ہوتی ہے کنٹرول ایس یا کوئی اور اسے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا ہے ہم نے کہ انہیں آپ ایکسلریٹرس کہتے ہیں تو ہم بھی یہی کام کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے تمام جو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں ٹائمر کو اسٹارٹ اسٹاپ کرنے والا اور تیسرا کام ہے ایگزٹ کرنے والا ان کے ساتھ ایک ایک ایکسیلریٹر ایسوسیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اب اپنی ریسورس فائل میں ایک ایکسیلریٹر ڈیفائن کریں گے دیکھیے ہم نے یہاں پہ ایکسیلریٹر ڈیفائن کیا ہے اس کا نام ہے آئی ڈی آر ایکسیلریٹر اور یہ بیسکلی تین ایکسیلریٹرس ہیں پہلا ایکسیلریٹر آپ غور سے دیکھیے آئی ڈی ٹائمر اسٹاپ اس کا آئی ڈی ہم نے ایکزیکٹلی وہی دیا ہے جو کہ ہم نے ادھر مینیو میں دیا تھا یعنی جب اس ایکسلریٹر کی مدد سے W M command message generate ہوگا تو وہ میسج آئیڈینٹیکل ہوگا آلموسٹ اس کا ڈبلو پیرم وغیرہ آئیڈینٹیکل ہوں گے آپ کے مینیو کے جنریٹڈ میسجز سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دو دو دفعہ یہ میسج ہینڈل نہیں کرنے پڑیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ایس ہم نے دیا ہوا ہے اور آگے ذرا دیکھ لیجئے جو ہم نے پہلا ایکسیلیٹر دیا ہوا ہے اس میں ورچوئل کی اور کنٹرول اور نو انورٹ کے فلیکس یہاں پہ دیے ہوئے ہیں یعنی کنٹرول کی مدد سے یہ کنٹرول پی ورچوئل کی آپ جانتے ہیں کہ کنٹرول پی جو ہے یہ بیسکلی ہمارا ایکسلریٹر ہوگا P is not a character نا کنٹرول پی آپ کے کی بورڈ کے اوپر جو کنٹرول پی کے آپ کی لینگویج کے مطابق جو بھی کی ہے آپ کے پاس وہ یہاں پہ ہم نے ایز اے ایکسلریٹر یوز کی ہوئی ہے جو آخر میں نو no انورٹ دیا ہوا ہے یہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ جب آپ کنٹرول ایس یا کنٹرول پی پریس کریں تو جس والے مینیو آئٹم میں وہ کنٹرول پی کے کورسپونڈنگ مینیو آئٹم موجود ہے مثلا کنٹرول پی ہم نے ٹائمر کو اسٹاپ کرنے کے لیے یوز کیا ہوا ہے تو جو ٹائمر کے مینیو کے اندر اسٹاپ کا آپشن تھا تو اگر نو انورٹ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ والا مینیو جس کے اندر وہ آپشن ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا یعنی ٹائمر والا مینیو خام خاہی ہائی لائٹ نہیں ہوگا اس کے بعد جناب دوسرا ایکسلیٹر ہے کنٹرول ایس یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس ہم نے یہاں ڈبل کوٹس میں کی دی ہوئی ہے آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ اس کا آئی ڈی دیا ہوا ہے تو کنٹرول ایس جب بھی پریس ہوگا تو آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ آپ کے ڈبلو ایم کمانڈ میسج کے ڈبلو پیرا میں بھیجا جائے گا جس طرح سے ایکسلیٹر میں نارملی ہوتا ہے لاسٹ ایکسلریٹر ہے یہ آئی ڈی فائل اس کا آئی ڈی ہے وہی جو مینیو میں ہم نے دیا تھا اور آلٹ ایکس سے آپ اپنی اپلیکیشن سے کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی یوزر کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی اپلیکیشن میں کون سی چیز کس کام کے لیے ایکسلیٹر کے طور پہ یوز ہو رہی ہے اگر اس نے فائل کا مینیو اوپن کیا ہے تو اس کے اندر اسے نظر آئے گا ایگزٹ تو وہاں سے کلک تو وہ کر دے گا لیکن اسے پتا چلنا چاہیے کہ ایگزٹ کے کورسپونڈنگ ایکسلریٹر کون سا ہے آپ نے نوٹ پیڈ میں بہت ساری ایپلیکیشن میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ سیو کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کنٹرول پلس ایس یعنی شارٹ کٹ کیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اب ہم اپنا مینیو جو ہے اوریجنل مینیو جو ایپلیکیشن کا تھا اس کو موڈیفائی کریں گے اور اس میں یہ شارٹ کٹس بھی ڈال دیتے ہیں دیکھیے گا ہم نے یہاں پہ جو مینیو آئٹم کی اسٹیٹمنٹ تھی ایگزٹ کے سامنے ہم نے بیک سلیش ٹیب دیا ہوا ہے تاکہ آل ٹیکس جو ہے وہ ٹیب نئے کالم میں آئے تاکہ یہ فارمیٹڈ لگے آپ جب مینو کو ڈراپ ڈاؤن کریں تو سارے شارٹ کٹس ایک کالم میں نظر آئیں ٹیب کی وجہ سے اور آلٹ پلس ایکس وہاں پہ آپ نے ڈسپلے کر دیا ہوا ہے سملرلی نیچے دیکھیے اسٹارٹ کے بعد آپ نے کنٹرول ایس دیا ہوا ہے اور پاپ اپ کے سامنے آپ نے کنٹرول پی دیا ہوا ہے تو آپ کے مینیو میں اب یہ شارٹ کٹس بھی انکلوڈ ہو گئے ہیں اگلی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس ہے اس کا میسج لوپ جو کہ اب ہم نے ایکسیلیٹر بھی ایک ڈیفائن کر دیا ہوا ہے تو ہمیں اس کے میسج لوپ میں اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ لوڈ ایکسیلیٹر کا فنکشن کال کر کے یہ ایکسیلیٹر لوڈ کر رہے ہیں اپنی اپلیکیشن میں تاکہ ہم اسے بوقت ضرورت استعمال کر سکیں لوڈ ایکسیلیٹر فنکشن جو ہے یہ کافی ایکسپلینڈ ہے آلریڈی بالکل باقی تمام ریسورس فنکشن کی طرح ہی ہے ہمارا جو لوپ ہے اس کے اندر ہم نے ایکسیلیٹر کی بحث سے ہم نے نتیجہ اخذ کیا تھا اس کے مطابق ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر کا فنکشن کال کیا ہوا ہے اس کے پیرامیٹرز بھی ہم جانتے ہیں تو ہم نے ٹرانسلیٹ ایکسیلیٹر کا فنکشن کال کیا ٹرانسلیٹ ایکسیلیٹر کے فنکشن کو ہم نے ایک ونڈو کا ہینڈل دیا اس کے بعد سیکنڈ پیرامیٹر میں ایکسلریٹر دیا ایکسلریٹر کا ہینڈل دیا تو یہ کیا کرے گا اگر کوئی ایسی کی جو میسج ابھی آیا ہے وہ کوئی ایسا آپ کا کی بورڈ میسج کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ کوئی ایکسلریٹر کی پریس ہوئی ہے اس ونڈو کے لیے تو وہ اس کو ڈبلو ایم کمانڈ میسج میں کنورٹ کر دے گا مثلا اگر آپ کنٹرول ایس پریس کریں گے تو ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر اس ایکسلریٹر ٹیبل میں سے جس کا ہینڈل آپ نے اس کو دیا ہے تلاش کرے گا کنٹرول ایس کے نام کا کوئی ایکسلیٹر تو نہیں ہے جی ہاں ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا آئی ڈی بھی ہم نے دیا ہوا ہے تو ایک ڈبل کو کون سی ونڈو کے پروسیجر کو جس کا اس ونڈو کے پروسیجر کو جس کا آپ نے ہینڈل یہاں پہ دیا ہوا ہے جس کے لیے یہ میسج ہے اس ونڈو کے لیے اس ونڈو کو یہ میسج یہ ڈسپیچ کر دے گا سینڈ کر دے گا اور ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر اس وقت تک ریٹرن نہیں کرتا جب تک ونڈو پروسیجر کسی ڈبلو ایم کمانڈ میسج کو پروسیس نہ کر چکے تو اگر یہ ایکسیلیٹر میسج نہیں تھا تو پھر آپ اس کو نارمل ٹرانسلیٹ میسج اور ڈسپیچ میسج کے حوالے کرتے ہیں اس میسج کو تو مزید کوئی ایسی پروسیسنگ کی ضرورت نہیں ہے صرف لوڈ ایکسیلیٹر کے بعد ٹرانسلیٹ ایکسیلیٹر کی مدد سے ایگزیکٹلی exactly وہی ڈبلو ایم کمانڈ میسجز ادھر آ جائیں گے چونکہ ہم نے آئی ڈیز وہی دیے ہوئے ہیں جو فائل ایگزٹ کا جو آئی ڈی تھا وہی ادھر ہم نے دیا ہوا تھا آل ٹیکس کا تو وہی وہی جو سوئچ کیس کا وہی پورشن جو تھا آپ کا ونڈو پروسیجر کا جو سوئچ کیس تھا وہ جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ اس کو ہینڈل کر لے گا لہذا no additional processing is required تو جناب یہ ہم نے ساری بحث کی آج مینیوز کے بارے میں گویا کچھ طویل تھی لیکن اس کے بحث کے دوران جو آپ نے اپلیکیشن دیکھی ہیں اس سے کچھ آپ کو ریئل لائف ٹچ ملا ہوگا کہ تھوڑی سی پروفیشنل اپلیکیشنس تھیں پروفیشنل تو نہیں تھی اسٹوڈنٹ اکیڈیمک اپلیکیشن تھی لیکن ان میں ذرا کچھ پروفیشنل ٹچ موجود تھا ہم مینیوز کے دو اور کزنز جو ہیں ان کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے ایک پاپ اپ مینیوز ہیں جس طرح سے ڈیسک ٹاپ پہ کلک کرتے ہیں آپ کو بھولا نہیں ہوگا ابھی اور اسی طرح سے ایک جو ونڈو مینو آتا ہے جب آلٹ اسپیس کرتے ہیں تو ایک ونڈو مینیو جسے کلوز میکسیمائز وغیرہ ان مینیو کے بارے میں ان مینیوز کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ